صلى الله عليه وسلم بعث بكسر المزامير أو كما قال النبي عليه الصلاة کے ساتھ زمین میں زندہ دفن کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں قارون کی بھی جان ہے شداد کی بھی جان ہے نمرود آمان کی جان ہے ابو جہد ابو لہد کی جان ہے اور جیسے آج کے زمانے میں اسرائیل ہے امریکہ ہے برطانیہ ہے ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کا مکمل اختیار ہے اسلام اور مسلمان دشمن جو عناصر ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو ان کے ارادوں کے ساتھ زمین میں دفن کر سکتا ہے اللہ قادر تھے قدرت میں کوئی شک و شبہ نہیں لیکن اللہ تعالی کا قانون اور ضابطہ اس دنیا میں یہ ہے کہ ہم کو باقی کے ذریعے سے چمکاتے ہیں صرف حضرت موسا علیہ سلاد و سلام ہوتے فرعون نہ ہوتا حضرت موسا علیہ سلاد و سلام کے معجزے کو کون جانتا حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام ہوتے نمرود نہ ہوتا تو پھر مکہ بھی شاید آباد نہ ہوتا اور وہ آپ جس کو نمرود نے جلایا تھا بلے گلزار ہونے کا واقعہ بھی نہ ہوتا ہمیں قانون اور دستور یہ رہا ہے باقی کو ٹکراتے ہیں حق کے ساتھ اور حق کو بلند کرتے ہیں حق کو چمکاتے ہیں روشن کرتے ہیں اور اگر باطل نہ رہے تو حق بچھونا اوڑھ کر بچھونے میں کمبل اوڑھ کر وہ ہمیشہ کے لیے سو جائے باغی مسجد کے واقعے کے بعد مسلمانوں کو اپنی مسجدوں کی فکریں ہونے لگی مسئلہ کے عیدگی کے واقعے کے بعد مسلمانوں کو اپنے عیدگاہوں کی فکریں ہونے لگی یہ واقعات نہ ہوتے مسجدوں کے اندر دائیں بھائیں بنی جاتی جیسا کہ ہو رہا تھا مسجدوں پر تالے لگ جاتے مسجدیں ویران ہو جاتی سینکڑوں مسجدیں بیجاپور کے علاقے کے اندر آج بھی ویران ہیں تالے لگے ہوئے ہیں اور آج کو آباد کرنے کی فکریں کی جا رہی ہیں یہ باقی مزید کر سکتا ہے اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے جب کلام باپ کو نازی کیا باقی طاقتیں اور باقی قوتوں نے یہ چاہا کہ کلام پاک کی خوشبو اور کلام پاک کی روشنی نہ پھیلنے پائے اس کے لیے انہوں نے مختلف تدبیریں کی مختلف چالیں چلی تسمعوا ماہ القرآن کی لال لبن ارے سنو ہی نہیں جادوگر رہتا ہے ایک قانون رہتا ہے پکے میں اور تم جاؤ تو اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ڈال لو روئی کو کپڑے کو اپنے کانوں کے اندر ڈال لو سنو ہی نہیں اور جب پڑھنے لگتے اللہ کے حبیب باپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام باپ کو شور کرتے غل کرتے آپ پر الزام لگاتے کہ آپ ہیں ہیں ہیں جادوگر تاکہ ان الزامات کی وجہ سے سننے والا کلام پاک کو سن نہ پائے پھر ہوتے ہوتے ان لوگوں نے یہ تصویریں کی یہ چالیں چلی مختلف علاقوں سے بادشاہوں کے دل سے لا کر مقت المکرمہ میں وہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے اور کہتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی پرانے قوم سبوت قوم آگ کے واقعات کو سناتے ہیں ہم لیٹسٹ نیوز سناتے ہیں موجودہ پیدرو کسرا کے گھروں کے حالات تمہیں سناتے ہیں تو جیسے آج سیڑھی بکتی ہے ہے اس زمانے کے اندر نظر نہاری ان واقعات کو لا کر بیچا کرتا تھا واقعات پرانے ہونے لگے صرف ایک شان ہے اللہ کے قرآن کی کہ بار بار پڑھو نماز میں نماز سے باہر دن کی نماز میں رات کی نماز میں انفرادی نماز میں اجتماعی نماز میں اللہ کے کعبے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے سے میری طبیعت ارے زب موقع مل جائے پھر دیکھو مزہ کس میں آ رہا ہے آج مسلمانوں کو بیانات کے سننے میں یہاں تو فائدہ ہی فائدہ ہے پہلے آؤ اللہ کے راستے میں اونٹ خرچ کرنے کا ثواب دوسرے نمبر پر آؤ گائے خرچ کرنے کا سکا کرنے کا ثواب بکرا اس کے بعد سکا کرنے کا ثواب ہوتے ہوتے ایک انڈا بھی اللہ کے راستے میں سکا کرنے کا ثواب لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب پتی خدنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے بڑی سے دفتر کو بند کر لیتے ہیں اور ان کا نام نہیں لکھتے ہے کسی کو ایسا کیوں سکتے نہیں اس لیے کہ ایمان نہیں ہے یہ نفاق ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے ظاہر میں ایمان تھا اور دل کے اندر کفر اور شرک تھا ہمارے دل میں کفر اور تو علماء نے کہا ایک نفاق اعتقادی نفاق ہے عقیدے کا نفاق ہے جو سربر تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا وہ زمانے میں جو منافق تھے وہ اعتقاد کے منافق تھے عقیدے کے منافق تھے کہ ظاہر میں ایمان بتاتے تھے اور دل میں قبول چھپا ہوا تھا تو آج اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں بت پرستی سے محبت نہیں ہے آج ہمیں گنیش سے محبت نہیں ہے محبت تو اللہ اللہ کے حبیب گناہ کا کوئی احساس ہی نہ رہا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے سخت درجے کی نفرت امت کے اندر پیدا کی ہے تو اس کا بوال بھی تو بہت خطرناک ہوگا اس کا انجام بھی تو بہت خطرناک ہوگا اس کے رزلٹ اور اس کے نتائج بھی تو بہت خطرناک ہوں گے تبھی تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بچو اور امت کو احساس نہیں ہے کاج میں اور ٹی وی کے اندر چینل دکھائے جاتے ہیں اٹھائیس اٹھائیس قسطوں کے اندر چالیس اسی پروگراموں کے اندر جب فائنل مقابلہ ہوتا ہے رویا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے ناکامی ہے اس مقابلے سے ہٹ جانا بارے میں کہا مسجدوں میں شور شبد ہوگا عہدوں کی لڑائی لڑی جائے گی گالیاں دی جائیں گی فخر کے لیے نمائش کے لیے مسجدوں کو یہود و نصارہ کی طرح بنایا جائے گا شہر کی ایک مسجد عیدگاہ کے اندر بنی گئی لوگ چار چار آنکھوں سے دیکھنے کے لیے جاتے تھے کل شاہ کی نماز ہم نے پڑھی ایک بدتی کویا وہاں امام بنا دیا گیا مسجد لاکھوں کروڑوں کی اور مسجد میں ہوتا کیا ہے نمازی تو ہے وہاں کوئی فوانی تو نہیں ہے وہاں کوئی ڈرامہ نہیں ہے جب بگتی اور رویہ گانے والا مسجد کا مسلح سما آپ تاج محل کو توڑ کر مسجد بنا دیں اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہوگا مساجد ہوں آ میرا وہی خراب فرمایا مسجد پوری سو عمارتوں کے اندر ہوتی سو کروڑ کے اندر مسجد بنی ادان کیسی گانے کے ٹہ کی بلاس کیسی محبت رسی کے لہجے میں گانے کے لہجے میں نے فرمایا مسجدیں دیکھنے کے لیے چار چار آنکھیں چاہیے اور علاق گانے کے انداز میں نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا اللہ کے قرآن کو گانے کے انداز میں پڑھا جائے گا پڑھنے والے پر بھی لانت ہے سننے والے پر بھی لانت مجھے بتاؤ انگریزی میں ترجمہ ملتا ہے حدیثوں کا بخاری انگریزی میں ملتی ہے سیاحتہ کی کتابیں انگریزی میں ملتی ہیں میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں خدا رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ نبی نے کوئی بات کہی ہو اور وہ نہ ہوئی ہو علماء کے بارے میں حج کے بارے میں فرمایا مالدار لوگ سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے تاجر لوگ تجارت کے لیے حج کریں گے علماء ریاکاری کے لیے حج کریں گے گلام مسجد کا امام اس سے عمرے کیا گئی گلام مسجد کا امام ہر سال دوسرے تیسرے سال حج کو جانا ہے جب تی تنخواہ ساڑھے تین اور چار ہزار روپے ہے اور سوا لاکھ روپے میں حج کو نہیں جاتا پینٹ جاتا ہے جب نہیں آتے ہیں تجھے پر پر اٹھا کر لے جاتے ہیں یا براہ آتی ہے تجھے اٹھا کر لے جاتی ہے یہ کیسے چلے جاتے ہیں کہا علماری کے لیے جائیں گے فقیر مانگنے کے لیے جائیں گے تاج کاروبار کے لیے جائیں گے امیر کیا امریکہ کو کیا برطانیہ کو فرانس کو جائیں گے اپنی آل اولاد کو لے کر سہر کرنے کے لیے جائیں گے حرم کے شہر کے اندر وہاں پر بیٹھ کر وہ چکن کھائیں گے پے آنے جانے والی شیخ کی عورتوں پر فکرے کٹیں گے تبصرے کریں گے یہ نہیں ہو رہا ہو میرے منہ پر تھوک دو جانے والے سے پوچھو حرم کے شہر میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ پوچھو کے کروزے کے سامنے موبائل کے اندر ندی نے جس میوزک کو ختم کرنا اپنی ہر اور رسالت کا مقصد بتایا آج نبی کروزے کے سامنے ریاض الجنہ میں میوزک بج رہی ہے نہیں بج رہی ہے پوچھو نبی نے کہا کفر شرک کے بعد سب سے بدترین گنا اور سب سے قبیل ترین گنا اللہ کی نگاہ میں آنے والا بدترین گنا ویڈیو ویڈیوگرافی ہے تصویر بچی ہے ریاض اس میں ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے پوچھو پوچھو جانے والوں سے پوچھو طواف کرنے والوں سے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی ہو اور نہ ہوئی ہو بتا دو اور منہ مانگا انعام لے کر جاؤ جب یہ باتیں ہو رہی ہیں نگی نے فرمایا سن سو والے ہی مسلم سے دل میں نپاس پیدا ہوتا ہے نپاس کیا چیز سامنے نماز پڑھے کے ٹوٹی پہنے کے داڑی رکھے کے دل میں ایمان نہیں ہوگا سنے کے باتیں فجر کو چھوڑنے سے روزی تنگ ہو جاتی ہے سنے کے باتیں صبح کا وقت امت کے لیے کے لیے خرچ کرنا اللہ کے راستے میں لٹانا عمدہ کھانا پینا یہ خیر و برکت عمل کی تو کسی کو نفاق رہے ہیں اور یہ نفاق ہمارے خالی دل سے پیدا ہو رہا ہے ہمارے موبائل آقا کے سامنے ایک بچی کو لایا گیا اور بچی کے پیر کے اندر بجنے والا گھنگرو تھا آقا سے وہ صاحب جو بچی مدینے کی سرزمین کو چھوڑ کر وقت کے یہود و نصارہ سے ٹکر لینے کے لیے آئے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ جیتے جاپ سے دکھا رہا ہے مکے اور مدینے منورہ سے آئے ہوئے جو شہدا ہیں قبرستان اس قبرستان میں اللہ نے ایک عجیب و غریب قسم کی خوشبو کو رکھ دیا تاثیر رکھ دیا دور دراز سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کر کا واسطہ دے کر حوالہ دے کر دعا کرتے ہیں اللہ ان کے ستنے میں ہماری بیماری کو دور کر دیتا ہماری نہیں ہے اور یہ شہیدوں کے قبرستان کی خوشبو اور وہاں سوچا میرے نہ جانے سے کیا ہوگا مسجد کو بھائی یہ جو مسجد بنی ہے اس میں کئی تیٹ لگے ہیں ایک تیٹ ہٹا دو اور وہ کہنے لگے میرے ایک ہٹنے سے کیا ہوگا تین لاکھ ستر ہزار روپے تو اس میں لگی ہیں اور دوسری ہٹ گئی اس نے کہا کہ میرے ہٹنے سے کیا ہوگا عمارت ادھوری ہوگی نہیں ہوگی یہ جماعت جو ہوگی یہ کئی اٹائیوں سے مل کر بنے گی ایک امام ہوگا ایک اقامت کہنے والا ہوگا ایک پہلی سب ہوگی ایک دوسری سب ہوگی ہر انسان یہ سوچ کر کہ میرے نہیں جانے سے خدا کا اگر اندھیرا نہیں ہو جاتا اگر آپ کے گھر کا ایک تو ہے کمرے کو گرا دیا جائے ایک کمرہ نہ رہنے سے گھر کچھ نہیں ہوگا ایک چیز کو نکال دیا جائے ایک وائر کو ڈسکنیکٹ کر دیا جائے اور ایک پائپ لائن کو توڑ دیا جائے ایک سوراخ سے کیا ہو جائے گا گھر رہے گا یہ مسجد جو بنے گی ایک ایک پر سے بنے گی یہ چمہ جو بنے گا یہ جو ماحول جو بنے گا ایک ایک پر سے بنے گا اگر کوئی دل میں یہ سوچتا ہے میرے نہ جانے سے کیا ہوگا جامع مسجد میں میں چلا جاؤں گا خلا مسجد کو چلا جاؤں گا ہر پر اگر یہ سوچ کر خدا کے گھر کو ویران کرے گا میں اللہ کی اور میں چاہوں تو قسم کے ساتھ کہوں کہ اگر یہ بات جھوٹی ہے ختم ہو جائے گا زبان کی پابندی ختم ہو جائے گی وعدہ خلافی امانت میں خیانت یہ نام نواز امانت اب اس میں ہم امانت داری کر رہے ہیں یہ بیوی کا پردہ امانت یہ بچوں کی تربیت امانت امانت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے مجھے سو روپے دیے اور سو روپے میں نے دے دیے آپ کو واپس یہ تو امانت کا ایک شعبہ ہے یہ نماز امانت یہ داڑھی امانت ہے یہ عورت کا پردہ امانت ہے یہ حلال امانت ہے یہ اولاد کی اسلامی تربیت امانت ہے اور حدیث کے اندر کہا گیا کہ منافق کے تین نشانیاں ہیں اور دوسری نشانی یہ کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے ہم کس درجے کے منافق ہیں اور تیسری علامت آپ نے بیان فرمائی کہ بولتا ہے کتنے لوگ داڑھی رکھے ہوئے کچے کچی بول بولتے ہیں کچی کچی گالیاں دے رہے ہیں یہ سب کیوں آقا نے فرمایا یہ میوزک کی وجہ سے گانے بجانے کی وجہ سے اور ایسے پیش کیا جا رہا ہے ایسے پیش کیا جا رہا ہے اس کی جیت گویا دنیا اور آخرت کی جیت ہے اور اس کی شکست گویا زندگی کا سرمایہ لٹ گیا نہ روتی ہے باپ روتا ہے دوستوں ہم آپ کرتے ہیں جج کہتا ہے اور اس کا جو منصف ہے وہ کہتا ہے ہم جو ہے آئندہ اس کو گود لیتے ہیں لاپ ایک کی گانے والے کی میوزک بجانے والے کی اور جسم کو تھرانے والے کی کتنی قدر و قیمت ہے اور اس کے مقابلے میں جس نے اپنے سینے کے اندر کلام پاک کے چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتوں کو رکھا کیا قیمت ہے آپ لگائے کوئی میں نہیں لگاتا کیا ہے قیمت آپ کی شادی کی محفلوں میں اگر کوئی کاؤنسلر آ جائے اور اگر کوئی ایم ایل اے آ جائے کوئی کویا آ جائے گانے والا ناچنے والا آ جائے اس کی قدر و قیمت کیا ہے اور جو امام صاحب قبل میں دفتر مار کر خود میں نکاح پڑھانے آتے ہیں ان کی قدر و قیمت آپ کے پاس کیا ہے مجبور ہوتا ہے بیچارہ مسجد والے رسید تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں آرس والوں کی طرف سے دو سو روپے اور والوں کی طرف سے تین سو روپے اس کے دودھ کے خطرے کی حیثیت میں وہ تین سو بھی پانچ سو روپے کیا آج مجید والے کو کام نہیں جب دیکھے تو وہ رسید کو دے کر بھیج دیتے ہیں اور ویڈیو پکڑنے والے کی مطلب سماجت کی جاتی ہے ارے صاحب کھاؤ صاحب کھانا کھاؤ پانی پیو کوئی کڑ تھولا آ جائے ڈبل آ جائے اس کی کتنی قدر و قیمت ہوتی ہے کرنا میں بات پہلی میں فلم میں کھانا بیوی سے ہمارے مرنے کے بعد قبر میں مولن صاحب مسجد کے لیے دوسروں کی بھی مانگے کام میں بھی مسجد والے ہوئے داڑی والے مرنے کے بعد یہ ٹھولا پھیری نماز جنازہ پڑھائے گا یا فلم میں کام کرنے والا رنڈوا پھیری نماز جنازہ یہ نفاق جو پیدا ہو رہا ہے اسی میوزک سے پیدا ہو رہا ہے اسی لیے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے ایک دلہی باپری میں جا رہا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما آقا نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کس انداز میں گھر میں ٹی وی آتا ہے تو نیوز کی نیت سے آتا ہے میاج دیکھنے کی نیت سے آتا ہے سال بھر میاج تو نہیں ہوتا تو تب کیا کرتے ہو ذرا ادھر ادھر کے کلاسک گانے دیکھ لیں پرانے ادب اور ثقافت کے چینل دیکھ لیں اس کے اندر جاسوسی ہوتی ہے کرائم اسٹوری ہوتی ہے جرائم ہوتے ہیں اور ہوتے ہوتے ایک مادر داد برہنا عورت بیٹھ کر نیوز بولتی ہے اس کا کیا ہوتا وہ نیوز کا چینل کھلتے کھلتے موسیقی ہو رہی ہے اس کا کیا ہوگا آقا نے کہا یہ تو نہیں کہا کہ نیوز سے پہلے جو میوزک آتی ہے وہ نفاق نہیں پیدا کرتی کہا آقا نے ٹی وی میں جو آتی ہے نیاز سے پہلے وہ نفاق نہیں پیدا آقا نے کہا کہ میوزک سے میں نفاق پیدا ہوتا ہے اور نفاق پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھنے میں مزہ نہیں نماز پڑھنے میں مزہ نہیں بیانات سنتے ہیں عمل کی توفیق کا مقام نہیں جورو کا مقام ہے باپ کا درجہ نہیں دوستوں کی عزت ہے آگاہ نے کہا اور یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ بزرگ گھر جو بنایا جاتا ہے کیوں باپ بڈا ہو گیا بزرگ گھر میں لے جا کر ڈال دو اور دوستوں کی تعلیم صبح سات بجے ساڑھے چھ بجے آ کر کالج میں سو جاتا ہے اٹھ کر ارے آج تو آیا بیٹھنا ذرا ذرا چائے پانی دے دو اما کو لونڈی بنا کر کام میرے دوست کو چائے پانی دے دو میں جب تک ذرا نہا دھو کر فریش کریں یا پیش نبی کی شکا کا پروانہ نہیں ملے گا نبی کی خبر میں زیارت نہیں ہوگی نبی کی دنیا میں خاص میں زیارت نہیں ہوگی نبی روزے پر دوبارہ ضرور و سلام کو قبول بول رہا اپنی داڑھی کروں یہ کیوں اس لیے یہ دماغ پیدا ہو گیا گانے کے ذریعے سے میں وہ کہہ رہا تھا کہ بادشاہ نے اپنی بیوی کو کہا منایا اور بیوی نے بادشاہ کو کہہ دیا کہ ہٹ جا بادشاہ نے کہا اگر میں جنتی نہ ہوا تو تجھ پر تین چلا اس لیے کہ تو نے مجھے جہنمی کتا کہہ دیا اور یہ واقعہ اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے اس لیے کہ دنیا کا کوئی ایران پیر اور دنیا کا کوئی ولی دنیا کا کوئی قطب دنیا کا کوئی امداد اور دنیا میں کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں آیا کہ اسے لگا کر بتایا جائے کہ جنتی ہے جہنمی پتا چلے گا جب ملک الموت آئیں گے پتا چلے گا خبر میں پتا چلے گا جب نام آمان کی لحاظ کے اندر دیا جائے گا ایسی شرط لگا دی بڑی عجیب و غریب کہ میں جنتی نہ ہوا تو تم پر تین اور جنتی ہونے کا پتا مرنے کے بعد اور مرنے کے بعد یہ بیوی لے کر کیا کرے گا جنت کی ستر ستر ہزار ہو رہے ہیں دنیا کے غریب کو ملے گی اب تو اسے دنیا میں چاہیے یہ پری نما عورت وہ عالم کے بہت وہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کا ہر ایک میں نہیں ساتھ پتہ نہیں لگے گا امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کہا کل میں اس کا اعلان کر دوں گا میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم جنتی ہو یا جہنمی ہو اگر انہوں نے جس چیز کو بنیاد بنا کر جنتی کہا وہ چیز ہم میں ہے تو ہم بھی جنتی ہیں ایک سو پانچ درجہ بتا رہا ہے شرما لے کر بخار ہے اس کو جھوٹا نہیں ہے اگر وہ جنتی نہیں ہے ہم بھی جنتی نہیں مجمع جڑ گیا امام شافی رحمت اللہ علیہ تشریف پر ماں وقت کے بادشاہ کو بلایا اور کہا کہ ابھی تمہارا فیصلہ ہو جائے گا کہ تم جنتی ہو یا جہنمی کہا کہ حضرت دل سے برباد کیے کیا تمہاری زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا کہ تم گناہ کرنے پر قاطر تھے یعنی دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گناہ سے نہیں روک سکتی تھی ماں دیکھ رہی ہے تو آدمی گناہ نہیں کرتا بیوی دیکھ رہی ہے شوہر دوسروں کو لین نہیں مارتا باپ دیکھ رہا ہے بیٹی جنا نہیں کرتی پولیس دیکھ رہا ہے تو چور چوری نہیں کرتا دنیا میں کوئی طاقت تمہیں روک نہ رہی ہو اور تم گناہ کرنے پر سو فیصد قادر ہو قادر پر گنا کرنا چھوڑ دیا کیا زندگی میں کوئی لمحہ ایسے آیا بادشاہ نے کہا ہاں، اس ایک مرتبہ ہوا میں تنہائی میں تھا میری باقی مجھے خدمت کرنے کے لیے آئی اور میرے دل میں سنا کا تاریا پیدا ہوا دنیا کی کوئی طاقت مجھے سنا سے نہیں روک سکتی تھی اس لیے بند کمرہ تھا میں نے کہا کہ سنا کرنا چاہتا ہوں اور شیطان کی شہبت پوری کرنا چاہتا ہوں باقی نے کہا اللہ علاقوں سے اور تقوی کی کون سی زبان اس نے استعمال کی میرے بدن پر کب کبھی تاری ہو گئی میرے رب کی عزت و جلالت کی قدم اللہ کو ڈر کر میں اس دن سے بچ گیا تو امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تیرا ٹھکانا جنت ہے کہا کہ دلیل اس کا دوسرا رکو اس میں اپنے کو گناہوں سے روکا اور اپنے کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرا رہا جنتا کی قرآن کہتا ہے کہ تو اس بنیاد پر امام شافی رحمت اللہ وجہ سے جہنم میں جل کر عذاب بھگت کر جنت کو جائے ایک سو سال بعد جائے ڈیڑھ سو سال بعد یہ دوسرا مسئلہ لیکن فرا کہتا ہے کہ جنت ابھی آتا جنت اس کا ٹھکانا वापस انجیکشن نہ آپریشن نہ سرجری مدینہ منورہ کے صحابہ کرام نے اس حکیم کو جو بات بتائی جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کی ایک روایت کا نتیجہ ہے اللہ کرے اس روایت پر ہمارا عمل ہو جائے تو ہماری کمائی کا چالیس